اور نو کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستی بولا اگر تم ہم پر ہنستی ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنس گے جیسا تم ہنستی ہو